ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان کی بہن اسما دختر ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں آئیں اور انہوں نے باریک کپڑے پہنے ہوئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اپنا منہ موڑ لیا اور فرمایا اے اسما بچی جب جوان ہو جائے تو جائز نہیں کہ اس سے کچھ نظر آئے سوائے اس کے اور اس کے اور آپ نے اپنے چہرے اور ہاتھوں کی طرف اشارہ فرمایا امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت مرسل ہے خالد بن دریک نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں پایا اور سعید بن بشیر قوی نہیں ہے سننے ابو داود حدیث نمبر چار ہزار ایک سو چار